اوکے پڑھتے جاتے جی فصل نمبر تین ہے نقی تاخیر بلن و نقی جہت بلن کی کردان وہی مظاہرے کا سیگا ہوگا مظاہرے کے سیگے کے اندر تھوڑی بہت چینجز کریں گے اور بس ساتھ ہی دو حروف لگاتے جائیں گے جو جو حروف لگتے جائیں گے اس کی وجہ سے چینجز آتی جائیں گی اور چلتی جائے گی گردان چلتی جائے گی جیسے ہم گزارے کی گردان کیا کرتے تھے ہم کہتے ہیں یا فالو یا فلان ہے یا فلون تب فلو تب فلان ہے یا فلنا تب فلو تب فلان ہے تب پلون تب تب فلنا تلنا افالو اور نہ فالو وہی اسی طرح ہی ہوگا بس صرف اور صرف ایک دو چینجز کی جائیں گی اور گردان جو ہے وہ بندی جائے گی اس لیے پہلی چیز یہ ہے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں گردان اس ہے مظاہرے ہی کی گردان ہے اب دیکھتے ہیں بحث نفی تاکید بلند اندر بلندی مستقبل معروف نفی تاکید نفی تاکید مطلب یہ ہے کہ نفی کرنا کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے اور جو تاکید لائی جاتی ہے تاکید لائی جاتی ہے یہ گردان اس طریقے سے ہوگی میں آپ سامنے پڑھتا ہوں آپ دیکھتے جائیے تفعل لن تفعل لن تفعل لن فلی لن افعل اور یہ گردان اس طریقے سے چلے گی ٹھیک ہے پہلے کیا تھا یا فالو تھا یا فالو لیکن جو ہم دیکھیں گے جو پہلا سیگا یہاں پر آیا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر زما کی بجائے زما کی بجائے کیا آ رہا ہے فتح آ رہا ہے فتح آ رہا ہے لین یا فالا لیں یا فالا لیں یا فلا لیں یا فالو اور جو جہاں پہ نون عرابی آ رہے تھے جو نون عرابی میں نے آپ کو بتایا تھا نون عرابی آتے تھے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ نون عرابی گر چکے ہوں گے یہاں پر وہ نون عرابی گر چکے ہوں گے اور دیکھ لیں آپ یا فلاں یا فلاں تھا لیکن وہاں سے گر کے یہ کیا بن گیا نہیں یا فلاں ہو گیا یہ فلونا تھا اس سے کیا ہو گیا یہ فلونا تھا اور اس کی بجائے نہیں یہ فالو ہو گیا جی دیکھیے voice okay voice okay voice okay اب میرے پاس یہ دونوں اسکائپ کے اوپر بھی مائک میرے پاس ہے اور کے اوپر بھی دونوں جب دیکھتے ہیں آگے اس طرح چلتے ہیں تاکہ آپ لوگوں دونوں کو اثر رہے آواز حوالے آواز مسئلہ نہ ہو مائک میرے پاس تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یف یف الو یف الان یف الونا نفی تاکید نفی نفی کا مطلب ہے کہ نیگیٹو ہے کوئی چیز کے اندر نیگیٹو کا معنی آئے گا اور تاکید کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو زور دینے کی حالت گردان کیسے یا فالو تھا جب ہم ہر سے لن لگائیں گے اس سے بن جائے گا لین یا فالا لین یا فالا پھر یا فلان تھا یا فلاں تھا اب کیا کیا جائے گا اس کے اندر سے یا فلانے کی بجائے نون گر جائے گا تو بن جائے گا لئی یا فلا لئی یا مظاہرہ یا فنا یا یا فالونا تھا اب کیا بن جائے گا فالو نون گر گیا میں نے آپ کو بتایا تھا نون اعرابی نون اعرابی جس جس جگہ کے اوپر نون اعرابی آ رہا ہوگا وہ گرتا جائے گا نون اعرابی کتنی جگہوں پہ آیا تھا چار تشمیہ کے اندر آیا تھا دو جمع کے اندر آیا تھا چار تسمیہ کے اندر دو جمع مذکر کے اندر آیا تھا اور ایک واحد مونس مونس کے اندر آیا تھا کتنی جگہ پہ آیا تھا سات جگہ پر سات جگہ پر آیا تھا اب آپ وہ سات جگہوں پہ آیا تھا آپ یہاں پہ دیکھیں گے وہ نون ارادی گر جائے گا اور زما پانچ جگہوں پر آیا تھا زما پانچ جگہوں پر آیا تھا یہاں پر کیا ہوگا وہ زما گر جائے گا یہاں پر وہ زما گر جائے گا گر زما ہٹ جائے گا اور کس کی کیا آ جائے گا فتح آ جائے گا وہ فتح آ جائے گا اس کی جگہ پہلے کیا تھا یف آلو تھا لیکن اب کیا ہو جائے گا لئی یف آلہ نہیں یف الا تو یہ سات اور پانچ بارہ اور دو سیگے ایسے ہیں دو سیگے میں نے آپ کو بتایا تھا جو جمع معنس کے سیگے ہیں جمع معنس کے جو سیگے ہیں قائم رہیں گے ان کو کوئی چیز نہیں چھیڑ سکتی تو جمع مونس والے جو سیگے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہی قائم رہیں گے ان کو کوئی چیز نہیں چھوڑ سکتی وہ جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے اب ذرا گردان آپ دیکھتے جائیں گردان آپ نے جو یاد کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے یا فلا فلو لنتا فلا لنتا یا فلنا لنتا فالا فلا لنتا فلو لنتا فلی لنتا فلا لنتا فلنا لن لن فالا ٹھیک ہے جی جی سات نون عرابی گر کے جس جس جگہ پہ جمع تھا وہاں پتہ آ گیا اور جو دو جمع مونس والے جمع مونس غائب جمع مونس حاضر والے وہ سیدھے رہیں گے جیسے گزارے میں یا پلنا تب پلنا ویسے ہی رہیں گے یا پلنا تب پلنا ویسے ہی رہیں گے باقی میں چینجز آتی جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے گردان کرنی ہے جو مظاہرے معلوم کی گردان کے اندر مظاہرے معلوم کی گردان کے اندر یہ کام کیا جائے گا اوپر سے نیچے کی طرف کو یاد کرنے میں نے آپ سے پہلے کہا بہت آسان ہے صرف اور صرف مظاہرے آپ کو یاد ہونا چاہیے سنیے یا فلو یا فلان یا فلون سب فلو تب فلانے یا فلنا سب فلو نہ فلو اب نفی تاکیب فلن کے اندر کیا ہوگا نہیں یا فلا نہیں یا فلا نون گر گیا نہیں نہیں یا یا فلا فلو نون گر گیا لن فلا زبر آ گیا لن تک نون گر گیا یا فلنا یہ جمع مونس غائب کا سیکھا ہے یہ اپنی جگہ قائم رہے گا پھر لنتا فلا لنتا فلا لنتا فلو لنتا فلی لنتا فلا لنتا فالنا یہ بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے گا بارہواں سیکھا پھر لن افلا لن فلا تو یہ آپ کے پاس یہ پورے چودہ سیکھے بن جائیں گے یہ پورے چودہ سیکھے اس سے بنیں گے آگے چلیے اگر مجھول ہوگا مجھول کیسے تھا یو فلو یو فلانے یو فلونا تو فلو تو فلاں یو فلنا تو فلو تو فلاں تو فلونا تو تو تو فلنا اور وہی چیز ہے بس یہاں پر بھی یہی کام کرنا ہے مجھول کے اندر بھی جہاں پر جمع تھا وہاں پر پتا اور جہاں پر مونے عرابی تھا اس کو گراتے جائیں اور جو دو سیکھے جمع مونس والے ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے گردان کیسے ہوگی نہیں یو فلا فلاں یو فلا فلاں یو فلونا فلا یو فلنا مجہول کے اندر مجہول کا ہی سیگا ہے بس اس کے اندر سے پانچ سیگوں کے اندر زبر آ جائے گا اور سات سیگوں سے نون رابی گر جائے گا دو سیگے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے آگے چلیے اس سے آگے ہے دس جہد جہد بسیل مستقبل معروف کی گردان ہے بس تھوڑی سی چینجز ہوں گی کیا ادھر تھوڑی سی کیا چینج ہوں گی ہاں یہ اس میں زمانہ صرف ایک ہو جائے گا یاد رکھیے گا اس میں زمانہ کیا ہو جائے گا مستقبل صرف آ جائے گا ہے نا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے ختم ہو جائے گا پیزنٹ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے پیزنٹ ختم ہو جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا اس میں ترجمہ جب کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی ترجمے میں کیسے اس کے میننگ اور ترجمے میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہرگز نہیں کرے گا کرتا ہے یا کرے گا نہیں ہرگز نہیں کرے گا فیوچر ہے ٹوٹلی فیوچر ہو جاتا ہے اس کے اندر ختم ہو جائے گا اس کے اندر سے آگے چلیے کہ جہد جہد کا تیل مستقبل مارو وہی مظاہرے کے اوپر لم داخل کرتے جائیں گے یہ کیا کام کرے گا یہ میننگ کے اندر تاش میں لے جائے گا حرف لن جو تھا حرف لن جو تھا یہ میننگ کو فیوچر میں لے جاتا تھا میننگ کو فیوچر میں لے جاتا اور حرف لم جو ہوگا حرف لم یہ میننگ کو پاسٹ میں لے جائے گا ہاں تاکید بھی آئے گی ہرگز نہیں نا ٹھیک ہے تاکید اس کے اندر میننگ کے اندر یہ تھا کہ دو کام ہوئے ایک فیوچر میں چلا گیا اور دوسری بات تاکید ہوگی اور جو وہ ہے اچھا لا یا فلو ہم نے پڑھا لا یا فلو پڑھا لا یا فلو لا یا لا یا فلونا وہاں پر کیا تھا نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا لا یا فلو کا ترجمہ کیا کیا تھا لا یا فلو نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہاں پہ کوئی وہ نہیں تاکید نہیں تھی لیکن کہتے ہیں نہیں یا فلا ہرگز نہیں کرے گا جھک کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا جھک کا مطلب کیا ہے نفی انکار جہاد تو یہ وہی چیز ہے جہاد کا مطلب بھی ہے نفی ہونا نفی انکار کے مانا تو اب دیکھیے گردان ہوگی یہاں کیا ہوگا نفی جہاد بلم میں سات سیگوں کے اندر جو نون عرابی تھا وہ گر جائے گا سات سیگوں میں جو نون عرابی تھا اور پانچ سیگوں میں جو زما تھا پانچ سیگوں میں جو زما تھا کی وجہ سے زبر آ گیا تھا وہاں پہ وہاں پر زبر آ گیا تھا ہر سے کی وجہ سے زبر آ گیا تھا لیکن ہر سے کی وجہ سے کیا ہوگا وہاں پر جزم آ جائے گی ہر سے لمب کی وجہ سے وہاں پر جزم آ جائے گی مستقبل معروف اس لیے کہتے ہیں کہ جس سیگے پر داخل ہو رہا ہے نا جس سیگے پر ہر سے لمب داخل ہو رہا ہے وہ کیا ہے وہ مستقبل معروف والا ہے نا وہ مظاہرے والا سیگا ہے نا جس پر دخل ہو رہا ہے اگر اس لم کو جو ہے وہ فرم کیا ہو جائے گا فیوچر ہو جائے گا ایک دم جو ہر پہ لم لگائیں گے تو پاسٹ میں چلا جائے گا ہر پہ لم کو ہٹائیں گے تو فیوچر ہو جائے گا سمجھا رہی ہے اس لیے اس کو مستقبل معروف کہہ دیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں بہت نتیجہ در کے لئے مستقبل معروف کہ بھائی ہر کے لم اگر مستقبل معروف پہ لگاؤ گے تو کیا ہوگا اب کیا بنے گا لم یا فل لم یا فلا لم یا فلو سارے وہ چلیں گے لم یا فل اور وہی پانچ سیگے جہاں پر زما آتا تھا جدھر پانچ سیگے جو زما آیا کرتا تھا وہ گر ان کے زما زما کی بجائے کیا آ جائے گا وہاں پر زما کی بجائے زما کی بجائے جزم آ جائے گا جزم آ جائے گا تو کیسے ہو جائے گا دیکھیں ذرا لم یا فل لم یا فالا نون گر گیا لم یا فالو نون گر گیا لم تک فل جزم آیا لم تک فلا لم یا چھٹا کچھ بھی نہیں ہوگا لم تک فل لم تک فلو لم فلی لمتا فلا تک فلنا لم لم پل بس آپ نے یاد رکھتے ہیں پانچ سیگوں میں جزم پانچ سیگوں میں جزم اور سات سیگوں سے نون نا بھی گر جائے گا اور دو سیگے اپنی جگہ قائم رہیں گے چھٹا اور بارواں سیگا مونس کے جو جمع مونس کی جو سیکھیں وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے اور میں آپ سے ہمیشہ پہلے بھی یق کرتا رہتا ہوں جمع مونس کے سیکھے ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا ٹھیک ہے نا جمع مونس کے سیکھے تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے جو سوچ لیا انہوں نے تو بس سوچ لیا بس تو لم فل لم یا فلو لمتا فل لم یا فلنا لم لمتا فل فلا لم لمتا فلو لمتا فلی لم اب مجھول میں جاتے مجھول میں جاتے ہیں مجھول کیسے ہوگا لم یو فل مجھول میں یو فل لم یو فلا لم یو فلو کوئی چیز ہو رہی ہے یو فل یو یو فلو یو فلطان یو فلونا لیکن لم کی وجہ سے جذم آئے گا یو لم یو فل لم یو فلا لم یو فلو لم فل لم تو فلا لم یو فلنا لم تو فل لم تو فلا لم تو فلو لم تو فلی لم تو فلا لم تو فلنا لم افل لم نفل یہ اس طریقے سے ہوگا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا میں آج تھوڑا صحیح سے کروا رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ وہ بات ساتھی نہیں بھی ہیں اور وہ اسپیک کے جو پرابلم آ رہا ہے تو بات ساتھیوں کو میرے خیال میں پہ نہیں وہ آ پا رہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جی ساتھی پیچھے رہ جائیں تو ریکارڈنگ وغیرہ کر ہوں گی ساتھیوں نے ہاں دونوں میں گر جائیں دونوں میں گریں دونوں میں گرے گا بھی گرے گا یہ کیوں گرے گا یہ انشاءاللہ ہم نہب میں پڑیں گے انشاءاللہ ان شاء ہم نہب میں پڑیں گے کیوں گر جاتا ہے کہ اس کی طاقت ہوتی ہے اس کی طاقت ہے یہ جب داخل ہوتا ہے مظاہرے کے اوپر تو یہ نون رابی کو گرا دیتا ہے ہر پہ لنگ کیا کرتا ہے کہ مظاہرے آپ نے پڑھا تھا نا مظاہرے کے آخر میں کیا آتا ہے جمع آتا ہے مظاہرے کے آخر میں جمع آتا ہے آپ نے پڑھا تھا یہ چیز تو ہر کے لنچ جب داخل ہوتا ہے تو یہ زبر دے دیتا ہے جو سب پانچ ہیں پانچ سیکھوں لم جب داخل ہوتا ہے یہ جسم دے دیتا ہے اس زمے کو ہٹا کے زمے کو ہٹا کے یہ جسم دے دیتا ہے ٹھیک ہے جو ساتھی رہ بھی گئے ان کو بھی وہ دے دیں اور آپ لوگ تھوڑی سی ذرا ہمت کریں ذرا ہمت کریں کوشش کریں اللہ کرے یہ اب ان کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے تاکہ ہم جو ہے دوبارہ سے پھر صحیح طریقے سے آپ شروع کریں گے یا اور میرا ارادہ آج ویسے تھا میرا کہ ہم نے علم و نام اسٹارٹ کرنی تھی آج میرا ارادہ یہی تھا علم و نام میں اسٹارٹ کر آج میرا ارادہ یہی تھا میں نے اپنے پاس رکھی بھی ابھی نے رکھی ہوئی تھی کہ میں نے کہا میں علم و نام بھی آج اسٹارٹ کرواؤں گا لیکن اب جو ہے وہ ساتھی نہیں ہے اس وجہ سے نہیں آج بدھ کا دن تھا تو میں نے کہا کہ لیکن اب تو بدھ نہیں جمعرات ہی ہو چکا ہے ہمارے یہاں تو اس میں تو یہی ہے کہ ہو چکی ہے تمرین الصرف کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں تمرین الصرف ایک کتاب ہے یہ آپ لوگوں نے خرید لینی ہے تمرین الصرف اس کے مؤلف جو ہے نا مؤلف کتابوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے مؤلف ٹھیک ہے نا لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے تھے مؤلف کا مطلب ہے تعلیف کرنے والا تعلیف اصل میں ہوتا ہے جمع کرنے والا ایک ہوتا ہے مصنف مصنف ہوتا ہے تصنیف کرنے والا آج کل کوئی بندہ مصنف نہیں ہوتا یہ بات خیال رکھیے گا مصنف آج کل کوئی نہیں ہوتا مصنف وہ ہوتا ہے جو خود اپنی اس سے لکھے اب ہوتا کیا ہے چار کتابیں جمع کی ان سے جو ہے نا ایک پانچویں کتاب بن گئی تو یہ مصنف نہیں کہلاتا یہ کہلاتا ہے مؤلف تعلیف کرنے والا اللہ الف تعلیف انفا ہوا معلف چیزوں کو جمع کرنے والا تو چیزوں کو جمع کرنے والے ہاں یہ مختلف بک میں سے کرتے ہیں تو مؤلف بن جاتے ٹھیک ہے تو اس کے جو مؤلف ہیں یہ ہے مولانا معین اللہ ندوی مولانا معین اللہ ندوی تمرین الص کے نام سے کتاب ہے یہ آپ لوگوں نے خرید لینی ہے پتہ نہیں یہ کتنے کی وہ ہے آج میں خود اردو بازار گیا ہوا تھا تو میں نے آج خریدی یہ میرے خیال میں تمرین الص پہ چھتیس روپے کے اندر مل جاتی چھتیس روپے کی اردو بازار سے ٹھیک ہے اس طرح تمرین الناف کے دو حصے ہیں تمرین الناف کے دو حصے الجز الاول اور الجز الثانی تمرین الناف تمرین الناف کے مصنف ہیں ملک جو ہیں وہ ہیں جو تمرین الناف کی جلد جز اول ہے نا وہ ہیں مولانا مصطفیٰ ندوی صاحب جلد اول کے جز اول کے اور جز ثانی کے مولانا سید عنایت اللہ ندوی تمرین الناف نیٹ کے اوپر اب دیکھنا ہے کہ نیٹ کے اوپر ہے کہ نہیں ہے میں دیکھوں گا میرے پاس اگر پڑی ہوئی ہوں نا نیٹ کے اس کے اوپر میرے جو لرننگ سے بھی ذرا پوچھ لیجیے گا لرننگ کے پاس وہ ہوگا جو کتابیں وغیرہ میں نے ساری آرٹسٹ میں کاپی کر کے دی تھی کیا پتا اس میں مل جائے ٹھیک ہے یہ اس میں اسکین کروانے کے حوالے سے میں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر نیٹ پہ مل جاتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں یہ ایک ہے میں نے اس کو دیا تھا یہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے مفارف المخطوطات مفارف المخطوطات ہاں پریکٹس کرنی ہوتی ہے نا پریکٹس کوشچنز ہیں کوشچنز ہیں یہ نصاب میں شامل ہیں وفاق کے دونوں کتابیں وفاق کے نصاب میں شامل ہیں نہیں ملی اس میں تمرین کو تو ٹھیک جی چلیں میں انشاءاللہ ہو ہاں، تمرین الصف نا تمرین الصف کے مؤلف ہیں مولانا معین اللہ ندوی معین اللہ ندوی ہے مولانا معین تمرین الصف اور تمرین النحب کی نا تمرین النحب کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کے نصاب میں کیا ہے ان کے ہاں، اگر میں تو آئی دو لے کے آئے ہوں تمرین النحب ایک جزء اول ہے ایک جزء ثانی ہے جزء اول کے مؤلف جو ہے مولانا مصطفیٰ ندوی ہیں مصطفیٰ ندوی تمرین الناف جز اول پہلی جو ہے پارٹ ون کے اور پارٹ ون کے پارٹ ٹو کے جو مصنف مولف ہیں ان کا نام ہے سید عنایت اللہ ندوی سید عنایت اللہ ندوی تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کو بھی میں کروانا شروع کروں گا آپ کو فکر نہ کریں ان شاء اللہ کچھ دیکھتے ہیں اسکین کا کوئی ترتیب بن جائے یا کچھ یہ ساتھی جو ہوں گے کوئی بعض ایسے بھی ساتھی ہوں گے نا جو یہاں پر کریں جو پاکستان میں ہیں تفصیل و ناف اچھا چاہیے جی۔ تفصیل و ناف بھی ہے نا تفصیل و ناف بھی ہے لیکن یہ کتاب نصاب میں جو شامل ہے تفصیل و ناف سے بھی ہو سکتا ہے آپشن ہے آپشن ہے تو چلیں ٹھیک ہے تفصیل و ناف دیکھیں اگر نیٹ کے اوپر موجود ہے تحصیل الناحب تحصیل الناحب دیکھیں اگر موجود ہے نیٹ کے اس سے کر لیں گے اور بعض ساتھی جن کے پاس ہو اگر اسکینر ہو یا کچھ ہو اس کو اسکین کر لیں تاکہ سارے ساتھیوں کا فائدہ ہو جائے عوامل الناب عوامل الناحب بھی پریکٹس کے لیے وہ بھی ایک آگے چیز ہے وہ پریکٹس کے لیے و الناب ان شاء اللہ آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئیں گی ساری نا سب سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ شاء فکر نہ کریں تھوڑی سی ذرا ہمت کریں ہمت کریں ابھی تو سٹارٹ ہے نا ابھی تو سٹارٹ ہے پھر آہستہ آہستہ ہماری سپیڈ لگنی ہے بکس وہ نہیں ہے یہ اصل میں یہ بکس وہ نہیں ہے یہ تو صرف پریکٹس کے لیے نا کتابیں تو آپ کی اصل تو وہی ہیں سیکنڈ بک کے مولک جو ہیں وہ تمرین و ناف کے اندر سید نیت اللہ ندوی صاحب ہیں سید نیت اللہ ندوی صاحب ہیں تو ان کوئی ایسی بات نہیں ان ہو جائیں گے یہ ساری کتابیں میرا اور پھر ساتھ ترجمے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم کر لیں گے ترجمہ بھی کر لیں گے ہو جائے گا انشاءاللہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر واقعی پر معاملہ رکھیں اور ایک دوسرے کو سنائیں جو میں وہ اب میں اس کو دیکھنا پڑے گا ویسے ہے تو مجھے تو اپنے کا لگتا ہے اپنے کا لگتا ہے لیکن یہ کہ پھر بھی دیکھنا پڑے گا دوبارہ مجھے اب یاد نہیں ہے اس کے بارے میں میں استعمال تو کرتا رہا ہوں لیکن اس کو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ وہ پیج ویب پیج آج کل کیسے چل رہا ہے دیکھنا پڑے گا مجھے اب نہیں پتا میں دیکھ لوں گا پھر بتاؤں گا ٹھیک ہے جی بس آج اتنا ہی باقی ساتھیوں کو وہ دیں میری نماز کا ٹائم ہو چکا ہے باقی ان شاء اللہ پھر کل کریں کل ان شاء اللہ